حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود یعنی سلاد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل کرتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیس